انہوں نے کہا اے زولکر نے بے شک آجوج ماجوج میں میں فساد مچاتے ہیں تو کیا ہم اب کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ اب ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں